کے گلے میں گھنٹی کون باندھے ایک ایک وقت کا قصہ ہے کہ رنگ کی کی حویلی اٹاری پر نبل خاندان کی رہائش تھی نہیں یہ انسانوں کا خاندان نہیں بلکہ چوہوں کا خاندان تھا یہ نبل لوگ بہت ہی مغرور تھے غور فرمائیں یہ کوئی عام چوہے نہیں تھے ان میں سے ہر ایک کے پاس بہترین تجویز ہوتی اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنانے کے لیے کیا خیال ہے کیوں نہ ہم خود کا باورچی خانہ بنائیں اور اور ہم جا کر اپنا خود کا کھانا بازار سے خرید کر لائیں او ہاں یہ صحیح ہے اس میں بہت آئے گا میرے پاس اس سے بہتر تجویز ہے یہ کیسا رہے گا اگر ہم اپنے خود کی سپر مارکیٹ کھولیں ہم بہت زیادہ منافع کمائیں گے اور یہ گھر بھی خرید لیں گے او ہاں یہ صحیح ہے اس میں بہت آئے گا پر ان تجویزوں کی اصلیت بس یہیں تک ہی محدود تھی سب لوگ توجہ دیں اس انسانی خاتون اور اس کے شوہر نے آج کچھ مہمانوں کو رات کے کھانے کی دعوت دی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہیں یقیناً ہم سب کے لیے ایک دعوت کا پیغام ہے ایک دعوت میں نے سوچا تھا کہ وہ کہے گا ایک پارٹی پر دعوت لفظ اس سے بھی بہتر ہے میں کھانے کا ذائقہ محسوس کر رہا ہوں بہت یعنی تمہارا حصہ مجھے مل سکتا ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں ہم سب اس کی بابت بہت خوش ہیں پر ہمیں اسے اچھی طرح سے سر انجام دینا ہوگا آخرکار یہ انسان بہت ہی طاقتور لوگ ہوتے ہیں اور وہ ہمیں کبھی بھی پکڑ سکتے ہیں ہاں Ha ha ha! ہاں ٹھیک ہے میں مزاق کر رہا ہوں انسان ہمیں کبھی پکڑ ہی نہیں سکتے لیکن ہمیں احتیاط برتنی ہوگی اور تجویز یہ ہے کہ ٹام اور میں پیچھے چھپ جائیں گے اور جیسے اندھیرا ہوگا ہم تم لوگوں کو اوپر آنے کا اشارہ کر دیں گے مرلن ٹام کے ساتھ چلا گیا فریج کے پیچھے چھپنے کے لیے راستے میں اس نے ٹام کو جیری نیبل کی تجویز کے بارے میں بتایا تمہیں پتا ہے ٹام وہاں جیری انسانوں کے خلاف جنگ کے اعلان کی بابت بات کر رہا تھا یہ پوری دنیا ہماری ہو سکتی ہے واو یہ جیری کر سکتا ہے وہ بہت طاقتور ہے کیا اس نے سمجھایا کہ یہ کیسے کرنا ہے نہیں اصل میں ہم اس مقام تک پہنچے ہی نہیں مجھے یقین ہے وہ کوئی ترکیب سوچ لے گا ہاں بالکل ہم بہت ہوشیار ہیں جب اس بڑی حویلی میں اندھیرا ہوا مرلین اور ٹام نے دوسرے چوہوں کو اشارہ کیا اور وہاں کیا تھا مختلف پکوانوں کا دسترخوان ایک بہت بڑی لکڑی کی میز پر بچھا تھا سبھی چوہوں نے اپنی دعوت کا لطف اٹھایا اب میں اور نہیں کھا سکتا نبل خاندان کا سب سے دانش مند فرد تھا ابا چوہا جب سب چوہے لیٹ گئے اپنے بھرے پیٹ لے کر مارلن اٹاری کے مہانے تک چل کر گیا ابا نبل کو ملنے آداب ابا آج آپ پارٹی میں تشریف کیوں نہیں لائے او اب میں پارٹیوں کے لیے بوڑھا ہو رہا ہوں بیٹا اپنی خوراک پر اب توجہ دینی پڑتی ہے میں نے اس میں سے تھوڑا سا نوش فرمایا جو سیمی لے کر آیا تھا تم سوئے کیوں نہیں میں جوش سے اتنا بھرا ہوں کہ مجھے نیند نہیں آ رہی ہم نے آج انسانوں کے خلاف اپنے کھانے کی جنگ جیت لی ہے تو میں جیری کی تجویز کے بارے میں سوچ رہا تھا انسانوں کے خلاف جنگ کے اعلان کی بابت انسانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہاں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے نہیں نہیں یہ ایک بہت ہی معقول تجویز ہے یہ ایک نامعقول تجویز ہے <sighs> آپ ہمیشہ کیوں اتنا نا امیدی ہاں یہی یہی لفظ ہے نا امیدی میں کیوں رہتے ہیں میں تمہیں نا امید نہیں کر رہا میرے بچے میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی تجویز چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو فضول ہوتی ہے اگر کوئی اس پر عمل نہیں کر سکتا صرف اس لیے کہ ہماری بڑی بڑی تجویزیں ہیں اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم دانش مند اور بہادر ہیں پر ہمارا خاندان دانش مند ہے آپ دیکھیں گے ابا ہم انسانوں کے خلاف ایک جنگ کا اعلان کریں گے اور فتح ہماری ہوگی مارلن سچ مچ پشو پیش میں تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیسی ایک بڑی تجویز ہی دانش مندی نہیں کہلاتی اگلے دن جب انسانی خاتون باورچی خانے میں داخل ہوئی تو وہ حیرت میں پڑ گئی جانو کیا تم برائے مہربانی فوراً نیچے آؤ گے کیا ہوا کیا کل رات سب بچا کھانا تم نے کھا لیا تھا کیا نہیں بالکل بھی نہیں میں نے برش کیا اور سیدھا سونے چلا گیا نہیں مجھ سے جھوٹ مت بولو مجھے یاد ہے کل رات میز پر بہت سارا کھانا پڑا تھا اور اچانک صبح وہ سب غائب ہے تمہیں پتا ہے تمہیں ایک ڈائٹ پر عمل کرنا پڑتا ہے بہت ہو گیا آج تم صرف پھل ہی کھاؤ گے اور کچھ نہیں پر پر میں نے یہ نہیں کیا جھوٹ بولنا بند کرو پر میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں نے کھانے کی طرف دیکھا بھی نہیں انسانوں کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کی اٹاری پر چوہے ہیں ہر دفعہ جب کچھ کھانا بچ جاتا چوہے وہ کھا جاتے اور وہ خاتون اپنے شوہر پر الزام لگاتی پھر ایک دن مارلن اور ٹام ایک ڈبل روٹی کے ٹکڑے کو کتر رہے تھے کہ مارلن نے کچھ عجیب سی آواز سنی رکو کیا تم نے وہ سنا ضرور پڑوسیوں کی نام ہے وہ بلی تو نہیں اور انسانوں کو بلیاں کیوں پیاری لگتی ہیں بلیاں درندہ ہوتی ہیں اور وہ نزدیک آ رہا ہے مارلین اور ٹام یہ دیکھنے کو دوڑے کی وہاں کیا ہو رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا انہوں نے یاد کرو ہماری وہ ٹریننگ جہاں توجہ دینی پڑتی ہے احساس محسوس کرنے کی اور اپنے ہاتھ کے پیچھے دیکھنے کی اب تم کس کے بارے میں سوچ رہے چاہیے اپنے گھر میں لے کر آ جائے میرا مطلب وہ بڑے بڑے مچھوں والا اور بالوں والا باسندہ ان کی ہوتی ہیں وہ اتنی عجیب لگتی ہیں بال ہی بال مختلف جگہوں پر بجائے ان کے منہ کے مارلن ہمارے بھی پاس ہے آخر تم کس کی ٹیم میں ہو دوست ہمیں ایک ایمرجنسی میٹنگ بلانے کی ضرورت ہے وہ ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ہم یہاں پہلے آئے تھے یہ ہمارا گھر ہے ٹھیک ہے ہم کو زیادہ ہی بے چین ہو رہے ہیں سبھی بلیاں چوہے نہیں کھاتی ہے نا شاید یہ بلی سبزی کھور ہو شاید وہ گھاس کھاتی ہو یہ بہت بے وقوفی ہے میں تو کہتی ہوں ہم اسی طرح جیے جیسے ہم ہمیشہ جیتے ہیں بنا کسی خوف کے ہاں میں راضی ہوں میں راضی ہوں ہاں ہاں ٹھیک ہے وہ درست فرما رہا ہے یہ ہمارا گھر ہے ہم یہاں پہلے آئے تھے چلو اس بالوں والے باسندے کو یہاں سے بھگا دیتے ہیں اور اس طرح یہ فیصلہ کیا گیا چوہے اسی طرح رہتے رہیں گے جیسے وہ رہتے تھے وہ اس طاقتور جانور کا مقابلہ کریں گے چوہے ادھر ادھر مٹر گشتی کرنے لگے تھوڑے خوف زدہ پر بہادری سے پر حالات ویسے نہیں رہے جیسا منصوبہ بنایا گیا تھا یہ خاندان کو تقسیم کر رہا تھا آہستہ آہستہ نبل خاندان کے چوہے اس بڑی ہری حویلی کو چھوڑ کر جانے لگے نہیں عزیزوں ہم سب ایک خاندان ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں چلو بھی مالن حقیقت اب ہمیں یہاں سے جانا ہی پڑے گا خاندان کم ہو رہا تھا ہر بیتے دن کے ساتھ پریوار میں خوف بڑھتا جا رہا تھا وہ ایک ایک کر کے اس اٹاری سے جانے لگے تھا جینی جو بہت اسمارٹ تھی چامپ جو چبانے میں ماہر تھا سب چلے گئے اور یہ پیچھا کرنا چلتا رہا چاہے چوہے کتنی ہی احتیاط برتتے بلی ہمیشہ انہیں ڈھونڈ لیتی دن بدن کھانا لینا خطرناک ہوتا جا رہا تھا بس بہت ہو گیا ہمیں اس بلی کے بارے میں کچھ کرنا ہی پڑے گا دوستوں مجھے تجویزوں کی ضرورت ہے چلو بھی ہمارا نبل خاندان عمدہ تجویزوں کے لیے بہت مشہور ہے ہے نا کیوں اب آئندہ نہیں میں میں میرے پاس ایک تجویز ہے ہم جا کر انسانوں سے بلی کی شکایت کیوں نہیں کرتے ہم انہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ وہی ہے جو سارا کھانا ختم کر رہی ہے کیا یہ ایک عمدہ سوچ ہے پر مسئلہ یہ ہے کہ انسان اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ وہ اسے سمجھ سکے جو ہمیں کہنا ہے تم نے درست فرمایا یہی مسئلہ ہے چلو بھی دوستو اپنے نبل دماغ پر تھوڑا زور تو لگاؤ میں سمجھ گئی یدی تم اس کے بارے میں سوچو اصلی مسئلہ یہ ہے کہ ہم بلی کو آتا نہیں دیکھ سکتے ہے نا مطلب ایک پل ہم اپنا چوہوں والا کام کر رہے ہیں کترنے کا اور اچانک یہ چیز پتہ نہیں کہاں سے کود پڑتی ہے ہاں ہاں صحیح کہا صحیح کہا یہ اس دن ہوا تھا جب میں کاؤنٹر پر پکوان بنانے کے بارے میں پڑھ رہا تھا تم کیسے بیف کو بنا رہے ہو ہمیں علم ہے تمہیں پڑھنا نہیں آتا سچ بتاؤ تم باغ میں چوہیا کو دیکھ رہے تھے نا خاموش ہو جاؤ سب لوگ تم سیمی تم کیا کہہ رہے تھے اس لیے ہم کیوں نہ کچھ ایسا کرے جو ہمیں یہ بتا سکے کہ سارا سمے بلی کہاں ہے تو یدی وہ کمرے میں مہیلا انسان کے ساتھ ہے تو ہم رسوئی گھر میں ناشتہ کر سکتے ہیں سمجھ تو آتا ہے پر ہم یہ کریں گے کیسے چلو بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے میں یہاں رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہتی پر ہم بلی کو کسے بیچ سکتے ہیں مطلب اسے ہم سے خریدے گا کون نہیں نہیں نہیں بیچنا نہیں ہے گھنٹی باندھنا ہے چلو اس کے گلے میں گھنٹی باندھ دیتے ہیں اس طرح وہ بجے گی ہر دفعہ جب وہ چلے گی اس لیے جب کبھی ہم گھنٹی سنیں گے تو ہم جان جائیں گے کہ وہ آس پاس ہی ہے بہت خوب اسے میں کہتا ہوں مزیدار تجبیج کے لیے پائی کے سب سے بڑے ٹکڑے کے حقدار ہو سب سے بڑے ٹکڑے کے سب سے عمدہ تجویز ہے ہاں وہ جو چھوڑ کر چلے گئے ہیں انہیں بہت افسوس ہوگا ہم بھاگیں گے نہیں یہ ہمارا گھر ہے تم پر ناز ہے تمہیں پتا ہے تمہارے تجویز کی عزت افزائی ہونی چاہیے سیمی میں نبل خاندان کی تاریخ میں اس دن کا اعلان کرتا ہوں یہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کا دن ہوگا ہاں، بلی کے گلے میں گھنٹی باندھو بلی کے گلے میں گھنٹی باندھو بلی کے گلے میں گھنٹی باندھو <laughs> کیا میں ایک اہم کانا سوال پوچھ سکتا ہوں میں بس ایک بوڑھا چوہا ہوں جو نئی نسل کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کر رہا ہوں پتا ہے میری چال کو معاف کرنا کیا ہر کوئی اس تجویز کی بابت مطمئن ہے ان میں سے نہیں جو کچھ بھی کر بیٹھتے بنا سوچے سمجھے ہم اس قسم کے مز میں ہے جو بنا سوچے سمجھے عمل نہیں کرتی میرے خیال سے تو پھر ٹھیک ہے میرا ایک سوال ہے بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا ہاں میرا مطلب کسی کو وہاں جانا ہوگا اور بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنی ہوگی یہ بتاؤ کون کرے گا یہ وہاں بالکل سناٹا چھا گیا چوہوں نے امید بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا پر کوئی تیار نہیں تھا جیری ایسا کر سکتا ہے میرا مطلب کیا تم انسانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے والے نہیں تھے ہاں؟ <laughs> میں تو کہوں گا کہ چلو اس کی شروعات بلی سے کرتے ہیں کیا میرا مطلب ہے مجھے تو زندہ رہنا ہوگا ایک فوج کی اگوائی کرنے کے لیے جنگ کے اعلان کرتے ہوئے ہے نا میرا مطلب ہے کیا تم نے بلی کے دان دیکھے ہیں تم تم ایک لیڈر ہو تم ایسا کیوں نہیں کرتے بتاؤ نا کیا نہیں میرا مطلب تم اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اپنی جان کو کو تیار نہیں تھا نہ تو جیری نہ خود مار لے آخر بہادری کے بارے میں کچھ کہنا ایک الگ بات ہے اور اس کی بابت کچھ کرنا الگ اور نبل خاندان میں کوئی اتنا بہادر نہیں تھا جو بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ سکے ان سب نے اپنا سامان اکٹھا کیا اور اٹاری کو چھوڑ کر چلے گئے اور اس طرح وہ بڑی ہری حویلی آزاد ہو گئی ایک تجویز چاہے کتنی بھی بڑی ہو فضول ہوتی ہے اگر اس پر عمل نہ کیا جاتا ہو